عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابو حازم نے بیان کیا ان سے ان کے والد سلمہ بن دینار نے ان سے سحل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تاریخ کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سال سے ہوا اور نہ آپ کی وفات کے سال سے بلکہ اس کا شمار مدینہ کی ہجرت کے سال سے ہوا صحیح بخاری حدیث ہزار نو